اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم ذرا اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اوور آل اگر میں بات کروں تو اب اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں وہ سیکنڈری اسٹوریج سے ریلیٹڈ uh, ہے یعنی جو ہمارا ڈسک سب سسٹم ہوتا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے ویسے تو جب آپ اس کو ذرا اور ایڈوانس فارم میں دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ میپ ہو جاتی ہیں بعض اوقات تو ریم ڈرائیو ریم ڈرائیو وغیرہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی وہ بھی یہ ڈسک سب سسٹم کے اندر ہی آ جاتی ہیں لیکن فی الحال جو ہمارا مین کنسرن تھا وہ فلوپیز اور ہارڈ ڈرائیوز ٹھیک ہے اس کے ساتھ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو فلوپی کے فزیکل اسٹرکچر کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ وہ کس طریقے سے ٹریک ہیڈ اور سیکٹرز پر مشتمل ہوتی ہے اس کو ایکسس کرنے کا جو جو جو پہلا لاجیکل اسٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم اس کو دیکھیں ایز اے کامبینیشن آف وہ کنسنٹرک سرکلز جو ٹریکس ہیں ہمارے ہیڈز جو ہیڈ زیرو اور ہیڈ ون ہے اور سیکٹرز جو کہ اس کی لاجیکل ایک ٹریک کی جو لاجیکل اینگولر پارٹیشن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے ساتھ ساتھ جو uh, میں نے آپ کو آخر میں پچھلے لیکچر کے بعد بتائی تھی وہ یہ کہ یہ تو ہے اس کی فزیکل فارمیشن یعنی بالکل روٹ لیول پہ جب بایوس اس کو دیکھتی ہے تو بایوس اسے پیورلی اس نظر سے دیکھتی ہے کہ جیسے یہ کمبینیشن ہے سیٹ ہے کچھ ٹریک سیکٹر اور ہیڈس کا ٹھیک ہے لیکن آپریٹنگ سسٹم کا جو ویو ہوتا ہے ٹوڈز دی اسٹوریج ڈیوائس یوں سمجھیے کہ بلکہ آپریٹنگ سسٹم کا وہ ویو جو کہ وہ ہمیں دکھاتا ہے اے اسٹوریج ڈیوائس وہ ذرا زیادہ آڈر ذرا زیادہ لاجیکل ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں تو بنیادی دلچسپی جو ہے وہ فائل سے ہے اپنا ڈیٹا جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس سے ہے اور اس ریلیشن شپ سے ہے کہ جو ناموں کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو وہ یعنی جیسے فائل آپ جو اپنی فلاپی پہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں اس کو آپ اپنے نام سے پہچانتے ہیں اس کے نام سے پہچانتے ہیں تو یہ لاجیکل آرڈر بنانا اور یہ لاجیکل اسٹرکچر فارم کرنا یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمارے کیس میں وہ ڈاس کی ذمہ داری ہے اگر بالکل روٹ لیول کے اوپر ہم دیکھیں تو اور اس کا ایک اسٹرکچر وہ بھی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے بوٹ سیکٹر وہ لکھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے بوٹ سیکٹر کے آگے فائل لوکیشن ٹیبل بناتا ہے تاکہ وہ آرڈر کر سکے فائلوں کو اپنی جو جو اس کے پاس ڈیٹا ایریا ہے اس کے اندر فائلوں کو کس طریقے سے سیو کیا ہے وہ چین ایک بناتا ہے فائل ایلوکیشن ٹیبل سے فائل ایلوکیشن ٹیبل کی جو ڈیٹیلز ہیں ویسے تو بہت ہی سادہ ہے لاجک اس کی بہت سمپل ہے لیکن چونکہ یہ کورس اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لہٰذا میں اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا وہ آپ جو لوگ آپ میں سے انٹرسٹڈ ہوں وہ جو جو جو ریفرنسز ہیں ان کو دیکھ لیں تو وہ اتنا سمپل ہے کہ اس پہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد فائل ایلوکیشن ٹیبل کے بعد روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے ہماری فلوپیز کا اسٹرکچر ذرا تھوڑا سا یعنی ذرا زیادہ سادہ ہوتا ہے فلوپی کی روٹ ڈائریکٹری جو ہوتی ہے وہ فکسڈ انٹریز اس کے اندر پانچ سو بارہ فکسڈ انٹریز ہوتی ہیں ڈائریکٹری انٹریز ٹھیک ہے نا اور وہ ڈائریکٹری انٹریز جو ہیں بنیادی طور پہ وہ وہ, وہ نام ہولڈ کرتی ہیں آپ جو فائلیں سیو کرتے ہیں ان فائلوں کے نام ان کی اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ وہ ہولڈ کرتی ہے ڈائریکٹری انٹری وہ اصل میں یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی فائل کو اگر ہم سیو کرنا چاہیں یا ہم اسے ریٹریو کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو جو جو سرا ہم پکڑتے ہیں جہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی دھاگے کی ریل آپ کے پاس ہو یا کوئی بھی زنجیر آپ کے پاس ہو تو اس کا ایک سرا ہوتا ہے جس سے پکڑ کر کے آپ اس دھاگے کو کھول لیتے ہیں پورا جس سے پکڑ کر کے آپ اس زنجیر کو پورا وہ یعنی اس کو ایسے کھینچ لیتے ہیں وہ سرے سے آپ پکڑتے ہیں سرے سے اگر آپ ٹریولس کریں گے تو آپ پوری چین جو ہے وہ ٹریولس کر جائیں گے تو جو فائل سسٹم ہے ڈاس کا جو فائل سسٹم ہے اس کا اور جہاں تک مطلب میرا تھوڑا بہت جو نالج ہے اس کے بارے میں وہ ہر جو فائل سسٹم ہوتا ہے اس کی چین اس کا سرا جو ہے وہ ڈائریکٹری انٹری سے ہی شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ ڈائریکٹری انٹری کے ذریعے اس کو پکڑ کر کے اور وہاں سے آگے پھر وہ چلتا ہے تو تھوڑی سی ڈسکشن میں چاہتا ہوں کہ اس کی ڈائریکٹری انٹری سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ڈائریکٹری انٹری جو ہے اس کا فارمیٹ کس طرح کا ہوتا ہے کس یعنی کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈائریکٹری انٹری یہ ذرا تھوڑی سی یہ جو ایڈوانس uh, ہے ڈاس سیون کے اراؤنڈ جو کہ لانگ فائل نیم سپورٹ کرتے ہیں جو ڈاس uh, کے وہ ویریئنٹس جو کہ لانگ فائل نیم سپورٹ کرتے ہیں یہ ان کی ڈائریکٹری uh, انٹری آپ کو میں دکھاؤں گا ایک تو یہ چیز اور دوسری یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو لانگ فائل نیم کا اسٹرکچر جو ہے کس طریقے سے یہ لانگ فائل نیم شاید آپ تھوڑا بہت سمجھ گئے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ یعنی اگر ویسے آپ ڈائریکٹری لیں سمپل سادہ تو یہ آٹھ کیریکٹر کا نام ہوتا ہے لیکن اب اگر بعض فائلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نام آپ لمبے لمبے آپ ونڈوز میں بھی آپ لمبے لمبے نام لکھ دیتے ہیں ان کے اور وہ نام جو ہیں وہ سیو ہو جاتے ہیں تو وہ ڈاس اور ونڈوز کو اس طریقے سے جوائن کرنا کہ دونوں کو ایگزٹ کر سکیں اس کے لیے مائکروسافٹ نے یہ ایک پرٹیکولر طریقہ اختیار کیا جسے لانگ فائل نیم کہتے ہیں یہ نارمل ڈاس آپریشن کے اندر ہی یہ چیز جو ہے وہ ایگزٹ کرتی ہے اور اس کا ایک خاص فارمیٹ اس کی ڈائریکٹری میں ہوتا ہے لیکن وہ فی الحال میں آپ کو نہیں بتا رہا میں آپ کو جو جو ایکچوئل ڈائریکٹری انٹری ہوتی ہے فائل کی اور اس میں فائل کی کیا انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاتا ہوں اور اس کی ڈیٹیل آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو ہے یہ ابھی آپ کے سامنے یہ ڈائریکٹری کا ڈائریکٹری انٹری کا فارمیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ویسے اس میں ٹوٹل بتیس بائٹس جو ہیں وہ ایک ڈائریکٹری کے اندر یعنی ایک ڈائریکٹری انٹری جو ہے وہ بتیس بائٹس پر مشتمل ہوتی ہے اس کی پہلی آٹھ بائٹس جو ہیں وہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی تین بائٹس میں اس کا ایکسٹینشن ہوتا ہے تو ٹوٹل گیارہ بائٹس آپ کے پاس ہوتی ہیں جس میں نام جمع ایکسٹینشن یہ کنزیکٹو پہلی پہلی انٹریز ہیں گیارہ انٹری گیارہ بائٹس جس کے اندر اس کا نام اور اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے نام اور ایکسٹینشن دونوں جو ہیں وہ ایسکی کوڈ کے اندر ہوتی ہیں نارمل ڈائریکٹری انٹری میں اس کے بعد اگلا جو زیرو بی آف سیٹ کے اوپر جو بائٹ آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فلیگ بائٹ یا ایٹریبیوٹ بائٹ ٹھیک ہے یہ جو آپ مختلف یعنی وہ ایٹریبیوٹس اس کے سیٹ کرتے ہیں کہ یہ ریڈ اونلی ہو جائے یہ ہڈن ہو جائے سسٹم تو بیسیکلی یہ یہ ایٹریبیوٹ جو ہے یہ اس بائٹ کے اندر سیٹ ہوتے ہیں اور اس کی ہر بٹ ایک خاص ایٹریبیوٹ کو کا مطلب ریپرزینٹر ہوتی ہے اگر وہ ون ہو تو وہ ایٹریبیوٹ آن ہے اگر وہ زیرو ہو تو وہ ایٹریبیوٹ آن نہیں ہے تو اس میں جو پہلی بٹ ہوتی ہے وہ ریڈ اونلی بتاتی ہے دوسری جو ہے وہ ہڈن بتاتی ہے تیسری جو ہے وہ سسٹم فائلز کے لیے مخصوص ہے چوتھی والیوم لیبل کے لیے مخصوص ہے پانچویں جو ہے وہ اگر یہ نام کسی ڈائریکٹری کا ہو تو یہ بٹ اس کے لیے ہے اور چھٹی بٹ جو ہے یہ آرکائیو بٹ کہلاتی ہے بیسیکلی بیک اپ وغیرہ لینے میں اس کا رول ہوتا ہے اس سے اگلی جو ہے وہ ایک بائٹ اس کو یہ ایک بائٹ ریزرو ہوتی ہے اس سے آگے پانچ بائٹس میں اس کا کریشن ڈیٹ اور ٹائم ہوتا ہے کریشن ڈیٹ اور ٹائم کا فارمیٹ ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہے وہ ڈیٹیل مناسب ہے کہ آپ ریفرنسز کے اندر دیکھے اس کے بعد اس سے اگلی دو بائٹس کے اندر لاسٹ ایکسس یعنی آخری دفعہ اس فائل کو کب ایکسس کیا گیا تھا ٹھیک ہے وہ دو بائٹ کے اندر اس کی انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بعد اور نارملی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فیٹ 32 جو آپ کا سسٹم ہے اس کے اوپر یہ ڈائریکٹری انٹری ہوتی ہے کیونکہ جنرلی اب فیٹ 16 کی فارمیشن نہیں بنائی جاتی اس لیے یہ فارمیشن جو ہے یہ ریلیونٹ فارمیشن ہے ہماری اس کے بعد جو بائٹس ہیں دو بائٹ کے اندر اسٹارٹنگ کلسٹر ٹھیک ہے اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کہ ڈسک پر یہ اس فائل کا پہلا بلاک کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے یہ کلسٹر کیا چیز ہے یہ شاید اگلی ڈسکشن کے اندر جو ہے آپ کو کلیئر ہو جائے گا بنیادی طور پہ ایسے سمجھیے کہ اگر فلوپی کے بارے میں ہم بات کریں تو سیکٹر نمبر ہوتا ہے اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ٹھیک ہے نا اور ہارڈ ڈسک پہ ذرا سا ذرا سی اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں لیکن ریلیونٹ ہمارے لیے یہی ہے اس کے بعد اگلی جو دو بائٹس ہیں ان میں ٹائم ہوتا ہے اس فائل کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلی دو بائٹس کے اندر ڈیٹ ہوتا ہے اس فائل کا اس کے بعد اگلی جو دو بائٹس ہیں وہ اس, وہی starting cluster number low word اوپر جو پہلے آپ نے دو بائٹس دیکھی ہیں وہ ہائی ورڈ کنٹین کرتی ہیں اور نچلی جو دو بائٹس آپ نے دیکھی یہ لو ورڈ کنٹین کرتی ہیں فیٹ 32 میں اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر جو ہوتا ہے وہ بتیس بٹ میں ہوتا ہے اس لیے اس کا ایک ورڈ اوپر رکھا گیا ہے اور ایک ورڈ نیچے رکھا گیا ہے اس کا اس کے آگے چار بائٹس جو ہیں ان کے اندر فائل سائز ہوتا ہے کہ یہ فائل کتنی بڑی ہے ٹھیک ہے یہ بیسک فارمیشن جو ہے ہماری یہ کسی ایک ڈائریکٹری انٹری کی ہوتی ہے یہ ٹوٹل بتیس بائٹس جو ہیں یہ اس کے اندر یہ ڈائریکٹری انٹری ہوتی ہے جو لانگ فائل نیم ہے نا یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا لیکن اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس چیز ہے وہ اس کی جو فلیگ بائٹ یا جو ایٹریبیوٹ بائٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اندر چار فلیگ ون ہو جاتے ہیں اگر چار فلیگ ون ہو اس کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لانگ فائل نیم ہے وہ چاروں فلیگ جو ہیں وہ ہیں ڈائریکٹری فلیگ آپ کا ون ہو ٹھیک ہے اور ہڈن فلیگ آپ کا ون ہو سسٹم فلیگ آپ کا ون ہو اور ولیوم لیول فلیگ یہ چار فلیگز جو ہیں یہ اگر آپ کے ون ہو تو یہ بنیادی طور پہ لانگ فائل نیم انٹری ہوتی ہے اور ان فلیگز کے ون ہونے کی وجہ سے اگر آپ نارمل ڈائریکٹری کریں یعنی ڈاس اگر سے کوئی ایسا ڈاس کا ورژن لگا ہوا ہو جو کہ لانگ فائل نیم کو نہیں سمجھتا تو آٹومیٹکلی ان کی وجہ سے یہ ڈراپ ہو جاتی ہیں بیچ میں سے یہ انٹریز جو ہیں وہ آپ کو اسکرین پہ نظر نہیں آتی آ, ابھی جو چیزیں خیر آگے آپ ذرا اس کو دیکھ بھی لیں گے جب ہم نارمل ڈاس کے ذریعے فلوپیز کو یا کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس کو ایکسیس کرتے ہیں تو یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ڈائریکٹری انٹری یہ بوٹ ریکارڈ اور یہ تمام چیزیں یہ ڈاس ان کو خود ہی اپنے حساب سے مینج کرتا ہے اور آپ کو اتنا ہی کچھ دکھاتا ہے جتنا کہ اس کو دکھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ وہ آپ کو نہیں دکھاتا لیکن اگر کسی ڈاس کی فلوپی کو ہم فزیکل لیئر کے اوپر جا کر کے دیکھنا شروع کر دیں تو ڈاس کے وہ ڈیٹا اسٹرکچرز جو کہ وہ آپ سے چھپا کے رکھتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے اور ان کی اگر آپ کو انٹرپریٹیشن معلوم ہے تو آپ بڑے دلچسپ قسم کے کام جو ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس وقت جو میں آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں وہ جو بایوس نے مجھے سروسز بیسک سروسز پرووائڈ کی ہیں ڈسک کو پڑھنے اور لکھنے کے لیے اور اور جو بھی ایک دو فنکشن اور اس کے ہیں ان کے لیے ان کی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو ان کی لسٹ دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ جو بیسک ہمارے پاس ٹولز ہیں وہ کیا ہے جو ہمارا سیکنڈری اسٹوریج کا پورا سسٹم ہے نا وہ سروسز ڈاس دیتی ہے انٹ تھرٹین کے اندر انٹ ڈیسیمل یہ ڈسک سروسز کا پورا کا پورا گروپ جو ہے وہ اس انٹرپٹ کے اندر آتا ہے جیسے ویڈیو سروسز کا پورا گروپ جو ہے وہ ٹین کے اندر آتا ہے اس طریقے سے ڈسک سروسز کا پورا گروپ جو ہے وہ ان کے اندر آتا ہے جو پہلا اس کا پہلی سروس ہے سروس زیرو یہ ریسٹ کرتی ہے ڈسک سسٹم کو اے ایچ میں آپ زیرو زیرو رکھتے ہیں ڈی ایل میں آپ ڈرائیو نمبر رکھتے ہیں ڈرائیو نمبر زیرو جو ہے وہ اے کولن ہے ڈرائیو نمبر ون جو ہے وہ بی کولن ہے اور اگر ہارڈ ڈسک ہوگی تو وہ اس کا نمبر ہوں گے ایٹ زیرو ہیکس اور پھر ایٹ ون ہیکس یعنی اگر سی کولن آپ کی ایک ہارڈ ڈسک فزیکل ڈسک کے نمبرز اس طرح سے ہوتے ہیں اگر دو ہارڈ ڈسکیں لگی ہوئی ہیں تو پہلی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ایٹ زیرو اس کا نمبر ہوگا اور دوسری ہارڈ ڈسک جو ہوگی اس کا ایٹ ون نمبر ہوگا تو یہ دو پیرامیٹرز ہیں جو کہ آپ بھیجتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے اگر ریٹرن آ جاتا ہے جو ریٹرن ہے ریٹرن کے اندر اگر کیری فلیگ آپ کا کلیئر ہے تو یہ سکسیسفلی ریسٹ ہو گیا اور اگر کیری فلیگ آپ کا سیٹ ہے تو پھر ایرر آ گئی ہے جو ایرر ہوتی ہے وہ اے ایچ میں ہوتی ہے نمبر اگر ایچ میں زیرو زیرو ہو تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسٹ سکسیزفل ہو گیا اگر اے ایچ میں نان زیرو کوئی بھی نمبر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایرر آئی ہے اور وہ ایرر جو ہے اس کی ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کو رالف براؤن کے جو میں نے آپ کو ریفرنس بتایا اس میں انٹ تھرٹین کے انڈر آپ کو اس کا ریفرنس نظر آ جائے گا اس میں جو مختلف ایررز پاسبل ہیں وہ ساری کی ساری لسٹڈ دی ہوئی ہیں وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا اگلی سروس جو ہے ہماری وہ ہے ڈسک ریڈ سیکٹرز یعنی ڈسک کو ریڈ کرنے کے لیے سیکٹرز ریڈ کرنے کے لیے میموری میں ہمارے پاس سروس زیرو ٹو ہے انٹ تھرٹین کی ٹھیک ہے یہ ذرا تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اندر جو پیرامیٹرز جا رہے ہیں وہ کافی سارے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے پیرامیٹرز ہیں ایک پیرامیٹر کے ایک ٹکڑا کہیں اور ایک ٹکڑا کہیں پڑا ہوا ہے اس کو ذرا غور سے آپ لوگ اپنے ریفرنسز میں بھی دیکھ لیجئے گا اے ایچ میں جیسے میں نے بتایا کہ زیرو ٹو ہوگا اے ایل میں نمبر آف سیکٹر جو کہ آپ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں number of sector cylinder number جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹریک نمبر سمجھ لیجیے سلینڈر نمبر اس کی جو نچلی آٹھ بٹیں ہیں سلینڈر نمبر کی ٹھیک ہے ٹوٹل دس بٹوں کا سلینڈر نمبر ہوتا ہے نچلی آٹھ بٹیں جو ہیں وہ سی ایچ میں ہوں گی آپ کے اور اوپر کی جو دو بٹیں باقی بچ گئی ہیں وہ سی ایل کی بٹ سکس اور سیون کے اندر ہوں گی ٹھیک ہے اور سی ایل کی جو باقی نیچے کی زیرو سے لے کے فائیو تک بٹس ہیں یہ سیکٹر نمبر بتائیں گے اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر کہ جہاں سے آپ نے ریڈ شروع کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ون سے لے کے سکسٹی تھری تک تو چھ بٹیں آپ کو درکار ہیں چھ بٹیں یہ ہیں جو کہ سیکٹر نمبر بتائیں گی جو باقی دو بٹیں بچ گئی ہیں وہ سلنڈر نمبر کے آخری دو بٹیں جو ہائر آرڈر کی دو بٹس ہیں یہ وہ ہوں گی تو یہ دونوں کو ملا کر کے وہ ٹوٹل دس بٹ کا سلینڈر نمبر بنائے گا ڈی ایچ میں ہیڈ نمبر ہوگا ٹھیک ہے اور ڈی ایل میں ڈرائیو نمبر ہوگا ٹھیک ہے کہ کس ہیڈ سے یعنی ٹوٹل آپ نے دیکھ لیا اس کو کہ سیکٹر نمبر آ گیا اس میں سلینڈر نمبر آ گیا ہیڈ نمبر آ گیا اس کے بعد ڈی ایل میں آپ ڈرائیو نمبر بتائیں گے ٹھیک ہے نا کہ ڈرائیو نمبر کون سی ہے اگر آپ فلوپی اے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ زیرو زیرو ہوگا اگر آپ ہارڈ ڈسک سی سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ایٹ زیرو ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے فلوپی بی سے پڑھنا چاہیں تو زیرو ون ہوگا اور ہارڈ ڈسک ڈی سے پڑھنا چاہیں تو یہ ایٹی ون ہوگا یہ فزیکل ڈسک کی ہم بات کر رہے ہیں لاجیکل ڈرائیو سی اور لاجیکل ڈرائیو ڈی کی بات نہیں کر رہے اس کے بعد E S colon B X یہ جو ویکٹر ہے یہ جو پوائنٹر ہے یہ وہ ڈیٹا بفر ہے جہاں پر کہ یہ ان تھرٹین ریڈ کر کے ڈیٹا کو رکھے گا یہ ڈیٹا بفر بھی آپ بتائیں گے اسے کہ یہ ڈیٹا اس نے کہاں رکھنا ہے یہ ہیں ٹوٹل پیرامیٹرز جو یہ کال کرتے وقت آپ دیں گے جب یہ ریٹرن ہوگا تو اگر کیری فلگ اس کا ون ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایرر آ گئی ہے اور وہی اسی طریقے سے اے ایچ میں اسٹیٹس ہوگا کہ اگر کوئی ایرر آئی ہے تو اس صورت کے اندر کون سی ایرر ہے وہ آپ اس کے ریلیونٹ ٹیبل کے اندر دیکھ لیجئے اور اگر کیلی فلیک کلیئر ہے آپ کے تو پھر یہ سکسیسفلی ریڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کی سروس زیرو تھری ہے انٹ تھرٹین کی service zero three disk write disk sectors ٹھیک ہے اس کا فارمیشن بالکل اسی طرح پیرامیٹرز بالکل اسی طریقے سے آئیں گے ٹھیک ہے جس طریقے سے ریڈ ڈسک سیکٹرز کے ڈسک سیکٹر کے پیرامیٹرز تھے اسی طریقے سے رائٹ ڈسک سیکٹر کے تمام پیرامیٹرز بالکل اسی طریقے سے آئیں گے فرق صرف یہ اے ایچ کا ہوگا کہ اب اے ایچ میں زیرو تھری ہے پہلے اے ایچ میں زیرو ٹو تھا ٹھیک ہے تو باقی تمام پیرامیٹرز جو ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے رہیں گے اس کے بعد یہ ایک سروس ہے اے ایچ کی یہ اے ایچ میں زیرو ایٹ آپ ڈال کے تھرٹین کی سروس ایٹ ہے گیٹ ڈرائیو پیرامیٹرس ٹھیک ہے کہ ڈرائیو کے کیا پیرامیٹرس ہیں اس کے کتنے ہیڈ ہیں کتنے سلینڈر کتنے سیکٹر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں اس سروس کے تھرو ٹھیک ہے اور اس میں اے ایچ کے اندر زیرو ایٹ ہے اور ڈی ایل کے اندر جو یعنی ڈرائیو نمبر جو ہے وہ آپ دیتے ہیں اس کے بعد جب یہ ریٹرن ہوتا ہے تو اگر تو کیری فلیگ سیٹ ہے تو پھر ایرر ہوئی ہے کوئی اور اگر کیری فلیگ سیٹ نہیں ہے کیری فلیگ کلیئر ہے تو پھر پیرامیٹرز جو ہیں وہ اس طریقے سے پڑے ہوتے ہیں کہ بی ایل میں ڈرائیو ٹائپ آتی ہے اس کی سی ایچ میں low eight bit of maximum cylinder number بالکل وہی فارمیشن ہے جو کہ ریڈ میں کال کرتے ہوئے تھی سی ایل میں میکسیمم سیکٹر نمبر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے سی ایل کے اندر وہی ہائر دو بٹس جو سلنڈر نمبر کی ہیں وہ بھی اس میں وہ ڈال کے بھیج دیتا ہے ڈی ایچ میں میکسیمم ہیڈ نمبر یعنی ٹوٹل نمبر آف ہیڈز کتنے ہیں اس کے اور ڈی ایل میں نمبر آف ڈرائیوز جو ہیں وہ بھی وہ بتا دیتا ہے اس کے اندر یہاں پر چھوٹا سا ایک ورڈ آف کوشن میں ضرور آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہ جو تھرٹین کی سروسز ہے نا یہ ذرا دھیان سے استعمال کرنے والی سروسز ہیں کیونکہ یہ پوچھیں ہی نہیں آپ سے کہ کیا کرنا ہے جو آپ کہیں گے وہ کر دیں گے یہ اس طریقے سے ذرا دیکھ داغ کر کے کام نہیں کرتی یہ سیدھا آرڈر فالو کرتی ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ کس آپریٹنگ سسٹم کی ڈسک ہے ٹھیک ہے تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ود پاور کمز ریسپانسبلٹی ٹھیک ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کا صحیح آپ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ with this power you should have big responsible highly responsible ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر اگر آپ نے مسٹیک کی تو ممکن ہے کہ آپ ہارڈ ڈسک کو یا فلوپی فلوپی تو خیر چلیے اگر خراب بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر ہارڈ ڈسک کے اوپر یہ حرکت جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی تو اس کو ریکور کرنا جو ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس میں جو چیز جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو آپریٹنگ سسٹم چیزوں کو مجھے دکھاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بہت ساری چیزوں کو مجھ سے چھپا لیتا ہے لیکن جب میں اس اس اینگل سے یہ جو ہارڈ ڈسک کا اس طریقے کے ایکسس کرنے کا ڈائریکٹ را ایکسس جو ہے اسٹوریج ڈیوائس کو اگر میں کروں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ مجھے نظر آتی ہیں جو کہ میں ویسے نارملی نہیں دیکھ سکتا اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایک مثال کے طور پہ ایک آپ کے لیے ایک پروگرام ہم نے لکھا ہے پہلے ذرا سا میں آپ کو اس پروگرام کی ہلکی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں آ, بہت زیادہ ٹرکی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے فلوپی کے اوپر میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو ہماری روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کی انٹریز کو پڑھ کے ان کے صرف نام آپ کو ڈسپلے کیے ہیں ٹھیک ہے یہ جو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو ٹرائی کریں تو آپ دیکھیں گے یہ آپ ان ڈرائیوس پہ بھی کر لیں گے جن ڈرائیوس کے آپ دیکھتے ہیں ٹریک زیرو بیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کا ٹریک زیرو خراب ہو جاتا ہے پھر وہ سسٹم میں پڑھی نہیں جاتی تو ان کے اوپر بھی اگر آپ اس چیز کو ٹرائی کریں گے تو آپ ان کی روٹ ڈائریکٹری جو ہے وہ پڑھ لیں گے ان تھرٹین کے تھرو اور اگر آپ تھوڑے سے اچھے ہیں اس کے اندر تھوڑا آپ کو شوق ہے تو آپ بالکل کرپٹڈ فلوپی سے بھی اپنا ڈیٹا جو اس کے جبڑوں سے آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اگر وہ آپ کے لیے اہم ہے اور اور بھی یعنی یہ بیسک روٹ ٹول ہے آپ کے پاس اس کو جتنا آپ ایکسپینڈ کریں آپ کو اتنی اس کی پاور کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا جائے گا تو پہلے میں آپ کو جو پروگرام ہم نے چھوٹا سا لکھا ہے ہے ٹھیک وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے اس پروگرام کا افیکٹ کیا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے یہ پروگرام ہے اصل میں اس کے اندر ہم نے صرف ایک سیکٹر جو ہے نا روٹ ڈائریکٹری کا مثال کے طور پہ آپ کو پڑھ کے دکھایا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ بفر ہم نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے پانچ سو بارہ بائٹ کا بفر بنایا ہوا سیکٹر کے لیے یہاں پر وہ اس سیکٹر کو پڑھے گا اس کے بعد جو انٹری میں جو نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیارہ بائٹ جو پہلے ہوتے ہیں وہ اس کے نام کے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ جگہ بنا لی ہے ہم نے کہ یہاں پر ہم اس کا نام اٹھا اٹھا کر کے لائیں گے اور اسٹرنگ بائی اسٹرنگ کر کے ہم اس کو پرنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے آگے یہ کچھ فکسڈ چیزیں جو کہ ڈاس سے ہم اس کو پرنٹ کرا رہے ہیں تو کیریج ریٹرن لائن فیڈ اور ڈالر سائن یہ ہم نے فکس یہاں پہ لکھ دیا ہے کیونکہ یہ بار بار ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے بہت ہی سمپل پروگرام ہے بس اسٹارٹ سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے اور اسٹارٹ ہی پر اینڈ ہو جاتا ہے یہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جو ہے اپنی ڈسک کو ریسیٹ کر لیتے ہیں وہ احتیاطاً اس کو ریسیٹ کرنا تاکہ ٹریک زیرو وغیرہ کا ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو جائے اس کا پہلے ریسیٹ کرتے ہیں ریسیٹ میں اگر ایرر آ جائے تو یہ جمپ اف کیری ہے یہاں پر ایرر کی کنڈیشن میں باہر نکل آئے گا اس کے بعد جو فکسڈ ہمارے فلاپی کے اوپر پتا ہے ہمیں کہ کس جگہ پر روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ایڈریس ہم یہاں پر دے دیتے ہیں سروس ٹو ہے ریڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا ایک سیکٹر اے ایل کے اندر جو ہم نے لکھا ہے یہ ایک سیکٹر ہمیں ریڈ کرنا ہے یہ کاؤنٹ ہے نمبر آف سیکٹر جو کہ ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں سلینڈر نمبر ہمارا زیرو ہے ٹھیک ہے سیکٹر نمبر ہمارا ٹو ہے ہیڈ نمبر ہمارا ون ہے ٹھیک ہے اور ڈسک ہماری زیرو یعنی اے کولن ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ E S colon B X کے اندر ہمارا سیکٹر نمبر ہوتا ہے تو بی ایکس میں ہم سیکٹر نمبر ڈال دیتے ہیں یہ جو بفر ہم نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ایڈریس ہم ڈال دیتے ہیں ای ایس جو ہے وہ ہمارا نارملی انیشلائزڈ ہی ہوتا ہے اس جگہ پر بس یہ پیرامیٹرز دینے کے بعد ہم انٹ تھرٹین کی کال کرتے ہیں اور انٹ تھرٹین کی کال کرنے کے بعد وہ سیکٹر جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے وہ بفر کے اندر وہ سیکٹر آ جاتا ہے اس کے بعد یہ بنیادی طور پر اس کی پرنٹنگ کی روٹین ہے ٹھیک ہے جو کہ بفر سے گیارہ گیارہ ہر بتیس بائٹ کے بعد گیارہ بائٹس اٹھاتی ہے ٹھیک ہے لاجک یہ ہے کیونکہ بتیس بائٹ میں ایک انٹری ہے تو بتیس بائٹ کی پہلی گیارہ بائٹ اٹھا لی یہ پہلا فائل نیم آ گیا دوسری گیارہ بائٹ جو ہے ان سے بتیس بائٹ آگے پڑی ہوں گی اس لاجک کے تھرو ٹھیک ہے ہم جو انٹریز ہیں اس کے اندر ان کو ون بائی ون اٹھا لیتے ہیں اور ان کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیتے ہیں انٹ زیرو نائن کے ذریعے جو ہمارا یعنی ڈاس کا انٹ ٹوینٹی ون کا فنکشن زیرو نائن ہے انٹ زیرو نائن نہیں function zero nine int twenty one کا اس کے تھرو ہم اسے پرنٹ کر دیتے ہیں یہ سمپل چیز ہے پہلے اس میں میں آپ کو اسے دکھاتا ہوں ڈبگر کے اندر جو کہ صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے سیکٹر کو ریڈ کرنے کا جو اس کا طریقہ ہے اسے آپ دیکھ لیں ڈبگر میں یہ جب ہم اسے چلائیں گے ڈبگر کے اندر اور یہ پہلی پہلی چیز جو ہے وہ تو ریسیٹ کرے گا ڈسک سسٹم کو یہ اس نے ریسیٹ کر لیا کیری نہیں آئی تو ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں یہ سارے پیرامیٹرز ہم نے دیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ انٹ تھرٹین کی کال کریں گے اب انٹ تھرٹین کی کال جو ہے چونکہ یہ فلوپی ہے اس لیے فوراً واپس نہیں آئے گا میکینکل ہے تھوڑا ٹائم لے گا ٹھیک ہے اب اس نے وہ ڈیٹا جو ہے وہ پڑھ لیا ہے اور ہم دیکھیں تو ہمارے بفر کے اندر وہ ڈیٹا موجود ہوگا تو یہ اگر آپ دیکھیں جو نچلا والا ہمارا یعنی جو ڈیٹا ونڈو ہے نا اس کے اندر میں اس کو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر چونکہ آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر اس کا یعنی جو ایسکی کوڈ اکویلنٹس ہیں کیریکٹرز بھی چونکہ نظر آ رہے ہیں اس لیے یہ اپروپریٹ ونڈو ہے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بفر پہ اس نے جو ہمارے فلوپی کی جو ڈائریکٹری ہے اس کا پہلا سیکٹر اس نے ریڈ کیا ہے اور اس کی ڈائریکٹری انٹریز آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے نا تو یہ چیز جو ہے وہ اس نے ریڈ کر کے ہمیں دی ہے اب ذرا اس پروگرام کو اگر ہم اسٹریٹ رن کریں بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس فلوپی کو جس جس کی کی ہم ہم ہم کے اوپر یہ آپریشن کرنے والے ہیں اس اگر نارمل ڈائریکٹری لیں تو وہ کیسے آتا ہے اگر اس فلوپی کی نارمل ڈائریکٹری لی جائے تو اس کا ڈسپلے ایک پیج پہلا پیج میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کا ڈسپلے اس طرح کا ہوتا ہے یہ فائلیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں موجود تمام کی تمام ٹھیک ہے یہ انہوں نے نام اس کا بتایا ہوا ہے فائلوں کا ان کی ٹائم اور ان کا ڈیٹ اور ان کا سائز وغیرہ جو ہے وہ ڈسپلے کر رہا ہے اس میں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ کس طریقے سے جیسے B dot A S M ہے break dot A S M ہے ٹھیک ہے نا یہ ڈسپلے جو ہے یہ ذرا یاد رکھیے گا جس وقت کہ ہم دوسرا اپنا پروگرام چلائیں گے اب اگر ہم اپنا پروگرام چلائیں اس پروگرام میں جیسے آپ نے دیکھا ہے ہم نے صرف نام جو اور ایکسٹینشن جو ہے بس اس کو پرنٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ دیکھیے گا تو یہ ڈسپلے جو ہے یہ نارمل ڈائریکٹری کی ڈسپلے سے تھوڑا سا مختلف ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دیکھیے جو پہلی انٹری آپ کو دکھائی جا رہی ہے اسمبلی جو لکھا ہوا ہے یہ اصل میں کسی فائل کا نام نہیں ہے یہ اس فلوپی کا ولیوم لیبل ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ بھی ایک فائل نیم کی طرح پڑا ہوتا ہے اس لیے وہ بھی ڈسپلے اس کو اس نے بھی فائل نیم کی طرح ڈسپلے کیا ہے یہ جو میں نے آپ کو فلیگ بائٹ بتائی تھی وہاں پہ والیوم لیبل کا جو فلیگ ہے وہ آن ہوگا تو وہ بتاتا ہے کہ یہ فائل کا نام نہیں بلکہ یہ اس فلوپی کا نام ہے اصل میں اس والیوم کا نام ہے اس کے نیچے ذرا جو دو انٹریز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ انٹریز تھوڑی انٹرسٹنگ انٹریز ہیں ان میں آپ شروع میں ایک عجیب و غریب قسم کا کیریکٹر دیکھ رہے ہوں گے یہ رو کیریکٹر ہم کہتے ہیں اس کو یعنی یہ ایک, گریک کیریکٹر ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں اس کا ایسکی کوڈ جو ہے ایکسٹینڈیڈ ٹیبل کے مطابق ای e فائیو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ یہ دیکھیے اس کے آگے ایل ٹی اور آگے ایکسٹینشن میں سیم لکھا ہوا ہے اس کے آگے دوسری ہے ہے اس کے پہلے بھی ایک رو کریکٹر اور یہ ایس زیرو ون اور آگے اے سیم لکھا ہوا ہے ایس زیرو ون اور آگے اسپیس اسپیس اسپیس اس طریقے سے ہے آٹھ پورے ہوں گے اس کے اندر اسپیسز پڑی ہوں گی اور تین جو ہیں وہ ایکسٹینشن کے ہوں گے وہ اے ایس ایم اس کی ایکسٹینشن ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو وہی فائلیں نظر آئیں گی اس کے بعد آپ کو وہ فائلیں نظر آئیں گی جو آپ نے نارمل ڈائر میں دیکھی تھی ٹھیک ہے نا بی ہے بریک ہے بی آر کے ہے اس کے آگے ایک اور آپ کو فائل نظر آ رہی ہے جو رو کیریکٹر جس کے اوپر پڑا ہوا ہے اور وہ یو ایل بی اور آگے اسپیس اسپیس اسپیس اور اے ایس ایم ہے اگر آپ کچھ اور چھوڑ دیں تو نیچے آپ کو آ, کچھ ایسے کیریکٹر نظر آئیں گے ایسے نظر آئے گا جیسے کہ کاپی ایک ایک اسپیس کے بعد یہ کاپی لکھا ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ وہ لانگ فائل نیم ہے جو یہاں پر دیا گیا ہے لانگ فائل نیم ہے آ, آ, جو اس کے نیچے ایگزیکٹلی exactly نیچے جو فائل ہے کاپی آف اور یہ tilde one A S M یہ جو فائل ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ نارمل ڈائر کے اندر اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے copy of E X ten dot A S M یہ جو فائل آپ نے دیکھی تھی اس کا یہ اصل میں لانگ فائل نیم یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا لیکن فی الحال ہم اس کی ڈسکشن میں نہیں پڑھتے ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے یہ ڈسپلے ہے جو آپ نے اپنی یعنی اگر آپ ڈائریکٹ سیکٹر کو ریڈ کر کے اس کو اگر آپ ڈسپلے کریں تو یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے اب ذرا اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے اس کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ای e فائیو جو ایس کی کوڈ ہے جو جو رو کیریکٹر ڈسپلے کرتا ہے یہ بیسیکلی اس طرح ہے کہ اگر ڈاس کوئی ڈائریکٹری انٹری بنا دے ٹھیک ہے نا وہ فائل اگر آپ ڈیلیٹ کریں گے تو ڈیلیشن سے کچھ نہیں ہوتا ڈائریکٹری انٹری کے اندر وہ جا کے اس کا جو پہلا کیریکٹر ہے نام کا وہاں پر ای e فائیو لکھ دیتا ہے یہ بنیادی طور پہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ فائل ڈیلیٹ کر دی گئی ٹھیک ہے نا اور تھوڑا سا چینج اس کے فائل ایلوکیشن ٹیبل میں آتا ہے کہ وہ جا کر کے ان بلاکس کو کہ جس کو یہ فائل استعمال کر رہی تھی اس پوری چین کو وہ زیرو کر دیتا ہے تو اگر آپ را ایکسس کریں آپ دیکھیں کہ نارمل آپ نے ڈائریکٹری لی تھی تو جو ڈیلیٹڈ فائلس تھیں وہ آپ کو نظر نہیں آئی ٹھیک ہے نا جو والیوم لیبل تھا وہ اس طریقے سے فائل کے طور پہ آپ کو نظر نہیں آیا وہ اپنی جگہ پر صحیح ڈسپلے ہو رہا تھا لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو ڈیلیٹڈ فائل نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ایکسس کریں اس کے اوپر تو جتنی فائلیں اس کے اوپر بنائی گئی تھیں ٹھیک ہے نا اور ڈیلیٹ کی گئی تھیں وہ پوری ہسٹری آپ کو سامنے نظر آ جائے گی وہ تمام چیزیں وہ تمام فائلز اس طریقے سے جو ہیں جو کہ بنائی گئی اور ڈیلیٹ کر دی گئی وہ وہاں ہوتی ہیں ویسے وہ ری یوز ہوتی رہتی ہیں دوبارہ سے استعمال کر لیتا ہے انہی انٹریز کو ڈاس جن کو اس نے ڈیلیٹ کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک طرح سے آپ کے سامنے جو فائلیں اس ڈائریکٹری میں اس فلاپی پر کبھی بنائی گئیں اور پھر ڈیلیٹ کی گئیں ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں اس کی ایک طرح سے ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو کبھی جو ہے نارمل نارمل جائز طریقے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان طریقوں سے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی یہ اسی وقت نظر آئے گی جب آپ آپریٹنگ سسٹم کو نکال کر کے سیدھا جا کر کے جو ہے اس اسٹوریج ڈیوائس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹ ایکسس جب اسٹوریج ڈیوائس پر کریں گے تب جا کر کے اس طرح کی حیرت انگیز چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی اس جگہ پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی تکلیف دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں پر ایک اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے اور اسائنمنٹ کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ تو آپ کو ڈاکومنٹ کے اندر مل جائے گی میرا بنیادی طور پہ شوق یہ ہے کہ ساری انٹریز جو کہ اس کے روٹ میں ہیں ٹھیک ہے بمیں ان کے مختلف پیرامیٹرز کے کہ ان کا ٹائم کیا ہے ان کا ڈیٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے جو کہ تمام ڈائریکٹری انٹریز کو ڈسپلے کرے گا فلوپی کے ٹھیک ہے فی الحال ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ فلوپی کے اندر ہے تو فلوپی کی روٹ ڈائریکٹری میں جتنی ڈائر انٹریز ہیں وہ آپ ڈسپلے کریں گے وہ چاہے ڈیلیٹڈ ہو چاہے ڈیلیٹڈ نہ ہو ٹھیک ہے نا دونوں دونوں صورتوں میں اس میں صرف ایک ٹپ جو ہے جو کہ ڈاکومنٹ میں بھی ہوگا کہ اگر پہلی بائٹ ڈائریکٹری انٹری کی زیرو ہو تو یہ ان یوزڈ ڈائریکٹری انٹری ہے یہاں تک ابھی ڈاس پہنچانی یہ فری ہے سمجھ لیجئے یہ وہ ایک انڈیکیشن ہے ویسے ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو ڈاکومنٹ کے اندر مل جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ اسائنمنٹ جو ہے یہ آپ کو مکمل کرنی ہے ذرا کانشیس رہ کر کے اس چیز کو کیجیے گا کیونکہ اب آپ چیزوں کے اوپر ذرا زیادہ ڈائریکٹ ہاتھ ڈال رہے ہیں خطرناک بھی ہو سکتا ہے یہ تو تھوڑی سی ہماری ڈسکشن ہو گئی جو ذرا ڈائریکٹ ایکسس سے متعلق ہے یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ بالکل را ایکسس ہے تھوڑی سی ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں جو ذرا لاجیکل ایکسس ہماری ہے ہارڈ ڈسک وغیرہ کی اور یعنی اس طرح کی جو اسٹوریج ہے اس کے بارے میں یہ فلوپی کی ہے میں نے آپ کو دکھا دی ہارڈ ڈسک کی فارمیشن ذرا تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے آج کل اس میں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اینٹ تھرٹین جو ہے وہ آپ کو ایکسس دیتی ہے جو جو اس میں سلینڈر نمبر وغیرہ اور ہیڈ نمبر اور یہ تمام چیزیں دینے کے لیے جو بٹس ایلوکیٹ کی گئی ہیں ٹھیک ہے جیسے سیکٹر نمبر کے لیے چھ بٹیں ہیں ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میکسم سیکٹر نمبر جو اس میں آ سکتا ہے وہ سکسٹی تھری ہے ٹھیک ہے نا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکٹر نمبر ون سے شروع ہوتا ہے تو ون سے لے کے سکسٹی تھری تک نمبر جو ہے وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں دس بٹوں کے اندر سلینڈر نمبر ہے چونکہ یہ ڈیزائن جو بنیادی طور پہ جب کیا گیا تھا نا تو اس زمانے میں مطلب بڑی ہارڈ ڈسکیں نہیں ہوا کرتی تھیں تو یہ یہ دس بٹیں بھی سلنڈر نمبر کے لیے بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی ٹھیک ہے نا کافی زیادہ سمجھی جاتی تھی تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ان لوگوں نے محسوس نہیں کی دس بٹوں میں آپ کا سلنڈر نمبر آ گیا ٹھیک ہے نا اور ہیڈ نمبر جو ہے اس کے لیے آپ کے پاس آٹھ ایک پوری ایک بائٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ ہیڈ نمبر پاس آن کرتے ہیں تو یہ جو ٹوٹل میکسیمم پیرامیٹرز جو ہیں یہ میکسیمم پیرامیٹرز مل کے بھی اپنی میکسیمم یعنی کیپیسٹی پہ پہنچ کے بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ آٹھ جیگا بائٹ کی ہارڈ ڈسک کو ایکسس کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ان پیرامیٹرز کے تھرو آپ ایکسس نہیں کر سکتے تو بیسیکلی اب یہ جو لمیٹیشن آج کل جیسے آپ دیکھتے ہی ہیں کہ آج کل تو جناب وہ گراؤنڈ پہ جو ہارڈ ڈسک ہے یعنی جو منیمم مل رہی ہے سائز مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ چالیس جی بی کا ہے اب اس کے تو جو یہ پیرامیٹرز ہیں ہیڈ اور ٹریک اور سیکٹر نمبر کے یہ تو کہیں زیادہ ہوں گے اس سے تو ان کو آپ کس طریقے سے ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ان تھرٹین جو جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی کچھ ایکسٹینشنز ڈیفائن کی گئی ٹھیک ہے جس کو آپ آپ لوگ ویسے بھی دیکھتے ہوں گے ایل بی اے موڈ جسے آپ کہتے ہیں ایل بی اے موڈ جو ہے یہ بنیادی طور پہ تھرٹین کی ایک ایکسٹینشن ہے جو کہ بڑی ہارڈ ڈسک کو ایکسس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کے اندر یہ جو ہمارا ٹریک اور یہ جو سلنڈر یعنی سلینڈر نمبر اور وہ سیکٹر نمبر اس طریقے سے جس طریقے سے کہ ابھی میں نے آپ کو میپنگ بتائی ہے اور ہیڈ نمبر یہ نہیں لیا جاتا بلکہ پوری ہارڈ ڈسک کو ایک logical big logical array of sector کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ ویسے اگر آپ دیکھیں نا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بایوس اس کو کیا دیکھتی ہے کہ یہ کچھ ہیڈز ہیں کچھ سیکٹرز ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ٹریکس ہیں لیکن اصل اسٹوریج اسپیس ہمارا اصل اسٹوریج یونٹ جو ڈسک پر ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمارا کیا ہے اصل اسٹوریج یونٹ ہمارا سیکٹر ہے ٹھیک ہے تو ایل بی اے موڈ کے اندر ہم جس جس اسٹوریج ڈیوائس کی بات کر رہے ہوں تو اس کی پوری جیومیٹری کو بھول کر کے ہم صرف اسے دیکھتے ہیں ایک لانگ ارے آف سیکٹر کے حساب سے کہ ایک جناب شروع سے سیکٹر زیرو سے شروع ہو جائیے اور کاؤنٹ کرنا شروع کر دیجیے جب ہم ایل بی اے موڈ میں ہوں تو سیکٹر زیرو سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اور آن ورڈ جتنے سیکٹر اس کے اوپر ہیں وہ سمجھیے کہ ایک لینئر لسٹ کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں اب یہ سیکٹر زیرو ہے one two three four count کرتے چلے جائیے up to the end of the hard drive ٹھیک ہے نا اس طریقے سے اب ہارڈ ڈرائیو کو بایوس کی ایکسٹینشن جو ہے اب ہارڈ ڈرائیو کو وہ سلینڈر اور سیکٹر اور ہیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ وہ دیکھ رہی ہے اسے ایک لانگ ایرے آف سیکٹر کی طرح اب اس میں سے جس سیکٹر کو آپ کو ایکسس کرنا ہے آپ بس اس سیکٹر کا نمبر پاس ون کریں تو وہ آپ کو وہ سیکٹر ریڈ کر کے یا رائٹ کر کے وہ آپ کو سروس پرووائڈ کر دیں گی تھوڑی سی ایک لسٹ جو ہے ان تھرٹین کے ایکسٹینشن کی بھی وہ میں آپ کو دکھا دوں بیسیکلی زیادہ نہیں ہے ایک دو اس کے سروسز جو کہ ریلیونٹ سروسز ہیں ویسے تو ڈیٹیل آپ دیکھیں تو کافی زیادہ مل جائیں گی جو ریلیونٹ سروسز ہیں ہماری ہارڈ ڈسک کے پوائنٹ آف ویو سے وہ میں آپ کو ان کی لسٹ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے پیرامیٹرز جو جاتے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے مختلف طریقے سے جاتے ہیں ذرا ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہے اس کا تو اس کو ایکسپلین کرنا ذرا ضروری ہے یہ اس کی جو پہلی سروس کہہ لیجیے یعنی ہم اسے کاؤنٹ کر رہے ہیں پہلی سروس کے طور پہ ایکسٹینڈیڈ ریڈ ٹھیک ہے نا یہ ان تھرٹین ایکسٹینشن کے نام سے آپ کو جو ریفرنس ہم نے دیے ہیں ان کے اندر یہ مل جائے گی ٹھیک ہے خاص طور پہ رالف براؤن میں کی لسٹ میں اس کا بہت ایکسٹینڈیڈ ذکر ہوا ہوا ہے اس کی پہلی سروس ہے ایکسٹینڈیڈ ریڈ ٹھیک ہے اس میں اے ایچ میں آپ فورٹی ٹو بھیجتے ہیں فورٹی ٹو ڈیسیمل یہ اے ایچ میں جاتا ہے یہ نمبر اگر ہو تو ایکسٹینڈیڈ ریڈ اس کا مطلب ایکسٹینڈیڈ ریڈ ٹھیک ہے ڈی ایل میں ڈرائیو نمبر اور D S colon S I یہ ایک پوائنٹر ہے جو کہ ڈسک ایڈریس پیکٹ کو یعنی پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ یوں سمجھیے کہ ایک بجائے اس کے کہ میں اس میں رجسٹرس کے اندر ڈیٹا بھیجوں کیونکہ رجسٹرز میں میں ڈیٹا بھیج نہیں سکتا اس کا ڈیٹا ذرا زیادہ ہوتا ہے وہ رجسٹرز میں نہیں جائے گا اس لیے بجائے رجسٹرز میں بھیجنے کے میں میموری میں ایک ایریا میں یہ پورا ڈیٹا لکھ دیتا ہوں اور اس میموری ایریا کا ایڈریس جو ہے یعنی آف سیٹ اور سیگمنٹ وہ D S colon S I pair کے اندر وہ میں بایوس کو بھیج دیتا ہوں یہ یہ تو ہے انٹری کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں اور باقی حساب اسی طرح ہے کہ جب وہ ریٹرن کرے گا تو اگر کیری فلیگ کلیئر ہے تو آپ کی سروس سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو گئی ہے اور اگر کیری فلیگ سیٹ ہے تو آپ کی سروس ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی کوئی ایرر آیا ہے وہ ایرر بالکل پرانے اسٹائل میں اے ایچ کے اندر ریٹرن کیا جائے گا اور وہی جو ٹیبل ریفرنس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہی اس میں اپلیکیبل ہوگا جو ڈسک ایڈریس پیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کی فارمیشن کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی جو پہلی بائٹ ہے اس کے اندر ہم یہ دیتے ہیں کہ سائز پیکٹ کا کتنا ہے ٹھیک ہے نا یہ سائز آف پیکٹ جو ہے یہ فی الحال فکس ہیکس اس کے اندر یعنی سولہ بائٹ کا پیکٹ ہوتا ہے بیسیکلی جو ہم اسے پاس آن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کی کچھ فردر ایکسٹینشن کے اندر یہ سائز چینج بھی ہو جاتا ہے لیکن فی الحال وہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے اگلی بائٹ جو ہے وہ ریزروڈ بائٹ ہے زیرو ہم اس میں فکس کر کے بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اس سے اگلی جو ہے یہ دو بائٹس ہیں number of blocks to transfer ٹھیک ہے یہ نمبر آف بلاکس سے سمجھیے number of sectors to transfer ٹھیک ہے نا یہ آپ یعنی اس کے اندر اس طریقے سے دو بائٹس کے اندر آپ نمبر آف جتنے نمبر آف سیکٹر آپ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کاؤنٹ آپ اس کے اندر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آگے چار بائٹس ہیں چار بائٹس میں ٹرانسفر بفر کا پوائنٹر ہوتا ہے بالکل اسی طرح سیگمنٹ اور آف سیٹ پیئر جو ہے ٹرانسفر بفر کا وہ آپ اس کے اندر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آگے کوڈ ورڈ ورڈ ہے ہے ٹھیک کوڈ کا مطلب ہے کہ آٹھ بائٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے آٹھ بائٹ لمبا نمبر ہوتا ہے جو کہ absolute block number starting absolute block number بتا رہا ہوتا ہے اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنا بڑا نمبر سیکٹر نمبر جو ہے وہ آپ اس کے اندر دے سکتے ہیں یہ بہت بڑی ہیوج ہارڈ ڈسک کو بھی جو ہے یہ نمبر جو ہے وہ سپورٹ کرے گا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تنگ آ کر کے ایک ہی دفعہ اتنا بڑا نمبر اس میں لکھ دیا ہے کہ جو اب مزید ایکسٹینشن جو ہے اس کی وہ کبھی شاید ضرورت نہیں پڑے گی یہ اگلی سروس ہے ایکسٹینڈیڈ رائٹ ٹھیک ہے یہ اس کا سروس نمبر جو ہے وہ فورٹی تھری ہیکس ہے اے ایچ میں آپ فورٹی تھری ڈالتے ہیں اے ایل میں اس میں رائٹ فلیگس جو ہے وہ پاس آن کیے جاتے ہیں اس کی بہت چھوٹی سی ڈیٹیل ہے لیکن میں وہ یہاں پہ نہیں بتاؤں گا آپ ریفرنسز میں دیکھ لیجئے گا بنیادی طور پہ آپ اس میں بہتر ہے کہ آپ زیرو زیرو ہی رکھیں ٹھیک ہے اس کو رائٹ ود آؤٹ ویریفائی آپ یہ پاس آن کریں تو اس صورت میں ایررز نہیں آتی ڈی ایل میں آپ ڈرائیو نمبر دیتے ہیں ٹھیک ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ ریڈ میں دیتے ہیں D S colon S I بالکل اسی طرح ڈسک ایڈریس پیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے جس کی ڈیٹیل آپ نے پچھلی جو ہے وہ سروس جو ہے اس کے اندر دیکھا ہے اس طرح سے آپ کال کرتے ہیں ریٹرن میں بالکل وہی اسٹینڈرڈ فالو ہوتا ہے اگر کیری فلیگ سیٹ ہے تو پھر ایرر آ گئی ہے اگر کیری فلیگ کلیئر ہے تو پھر ایرر یعنی سکسیسفلی جو ہے وہ رائٹ ہو چکا ہے اے ایچ میں ریٹرن میں اگر کیری فلیگ آن ہو تو اے ایچ کے اندر ایرر کوڈ ہوتا ہے اور ایرر کوڈ اسی ٹیبل کو ریفر کر رہا ہے جو ابھی تک ہم نے آپ کو بتایا اب یہ جو نارملی بڑی ہارڈ ڈسک آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی جو آپ ایف uh, ڈیسک سے بناتے ہیں اسے ہم پارٹیشن ٹیبل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ uh, کرتی کیا ہے کہ چونکہ بڑی آپ کے پاس اسپیس موجود ہے تو وہ اس اسپیس کو کئی لاجیکل ڈرائیوس کے اندر تقسیم کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لاجیکل ڈرائیوز کی ڈویژن ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے پارٹیشن ٹیبل سے ہوتی ہے فلوپی کے اندر پارٹیشن ٹیبل نہیں ہوتا کیونکہ وہ ویسے ہی ایک بہت چھوٹی سی چھوٹی سی اسٹوریج اسپیس ہے اس کو آپ پارٹیشن نہیں کرتے اس کا کوئی لاجک نہیں ہے پارٹیشن کرنے کا لیکن ہارڈ ڈسک جو ہے اس کے اندر آپ پارٹیشنز کرتے آپ تمام جو آ, یعنی اسپیس ہے اس کو ایک بہت بڑی ڈرائیو کے اندر نہیں رکھتے بلکہ آپ چھوٹی چھوٹی ڈرائیوز بنا لیتے ہیں اس کی کئی ریزنز ہوتی ہیں بعض اوقات ہم ڈرائیوز اس لیے بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو ہم اپنی گیمز رکھیں گے اس کے اندر اپنے پروگرامز رکھیں گے اس کے اندر اپنا ڈیٹا رکھیں گے کو اس طریقے سے ہم اس کو پارٹیشن کرتے ہیں یہ جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے بنیادی طور پہ یہ ہارڈ ڈسک کے لاجیکل سیکٹر زیرو پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی جو پہلا سیکٹر ہے اس کا اس کے اوپر سب سے پہلی چیز جو ہارڈ ڈسک پر ہوتی ہے وہ اس کا پارٹیشن ہوتا ہے کہ اس کی پوری جو فزیکل اسپیس ہے اس کو اس کی کیا لاجیکل ڈویژنس کی گئی ہیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی ہارڈ ڈسک جو ہے یہ آئی بی ایم پی سی کے سسٹم کے اندر جو ہارڈ ڈسک لگائی جاتی ہیں وہ یہ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم سے تعلق رکھتی ہو لیکن وہ اپنے پارٹیشن ٹیبل کے حساب سے چلتی ہے کیونکہ پارٹیشن ٹیبل ایک ایسی چیز ہے جس کو بایوس ریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ بایوس کے اندر یہ چیز بلٹ ان ہے کہ وہ وہاں سے جا کر کے وہ بوٹ ریکرڈ اور وہ تمام چیزیں جو ہیں ماسٹر بوٹ جو ہے وہ سیکٹر زیرو سے اٹھاتا ہے وہیں پہ ساری پارٹیشنز اور یہ تمام چیزیں تمام ڈویژنز اسی جگہ پر ہوتی ہیں تو جو بھی اس سسٹم کے اوپر ہارڈ ڈسک لگائی جائے گی تو اس کے اندر پارٹیشن ٹیبل کسی نہ کسی فارم کے اندر ضرور موجود ہوگا جو یہ جو ایکسٹینڈیڈ ریڈ اور رائٹ ہے اس کے ساتھ جو چیز میں آپ کو کر کے دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ پارٹیشن ٹیبل ہم کیسے را فارم میں ریڈ کرتے ہیں اس کو ریڈ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کو اس کا میپ بھی دکھا دیتے ہیں کہ اگر ہم اسے ریڈ کریں گے تو پھر اسے انٹرپریٹ بھی تو کرنا ہے نا جیسے میں نے آپ کو ڈائریکٹری انٹری دکھائی تھی ویسے ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پارٹیشن ٹیبل میں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کی کیا فارمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے اس کے اندر آپ کو یہ چیز میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ ٹیبل جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹیشن ٹیبل کا فارمیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یعنی پارٹیشن ٹیبل جیسے میں نے آپ کو بتایا ایبسولوٹ سیکٹر زیرو اس کے اوپر ہوتا ہے ایبسولوٹ سیکٹر زیرو اصل میں physically head zero cylinder zero sector one یہ ایبسولوٹ سیکٹر ہوتا ہے اس کی جو پہلی چار سو چھیالیس بائٹس ہیں ان کے اندر ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا یعنی جو یہ آپ کے سسٹم کا بوٹ ریکارڈ ہے نا وہ اسے ماسٹر بوٹ ریکارڈ کہتے ہیں ایم بی آر کہتے ہیں وہ پہلی چار سو چھیالیس بائٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد سولہ سولہ بائٹ کی چار انٹریز ہوتی ہیں یہ ہر انٹری جو ہے وہ ایک پارٹیشن یعنی ایک پارٹیشن کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہے جتنی آپ پارٹیشن بنائیں گے تو ان کے حساب سے ایک ایک سولہ سولہ بائٹ کا چنک جو ہوگا ٹھیک ہے وہ ایک ایک پارٹیشن کو ڈسکرائب کرے گا تو میکسیمم یعنی ماسٹر کے اوپر یا ہر لیول کے اوپر آپ میکسیمم چار پارٹیشن جو ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے بعد آخری جو دو بائٹس ہوتی ہیں اس میں ایک سگنیچر ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈبل فائیو ڈبل اے ٹھیک ہے یہ نمبر ہوتا ہے جو کہ اس کو سگنیچر کہتے ہیں اور یہ جنرلی جو ڈاس اور اینٹی وغیرہ کی جو جو جو سسٹم کی انٹریز ہوتی ہیں جیسے پارٹیشن ٹیبل بوٹ ریکرڈ ان کے آخر میں یہ دو بائٹ کا سگنیچر ضرور ہوتا ہے جو سولہ بائٹ کی پارٹیشن ٹیبل انٹری ہوتی ہے اس کی ڈویژن کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کی بائٹ زیرو جو ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ پارٹیشن ایکٹیو ہے یا ان ایکٹیو ہے اگر اس میں زیرو لکھا ہوا ہو تو یہ ایکٹیو پارٹیشن ہے اور اگر اس میں زیرو زیرو لکھا ہوا ہو تو یہ ان ایکٹیو پارٹیشن ہے ٹھیک ہے یہ ایکٹیو اور ان ایکٹیو آپ سمجھتے ہوں گے ایکٹیو پارٹیشن سے بوٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو آگے بائٹ ون ٹو اور تھری یہ تین بائٹس کے اندر اسٹارٹنگ سلنڈر ہیڈ اور سیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی فارمیشن بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا ہے جو بایوس میں سروسز کے اندر ہم پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ دو بٹیں جو ہیں وہ اس کی اگلی بائٹ کے اندر آٹھ بٹ اور دو ملا کر کے دس اور فارمیشن بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے آ, لیکن جب ہم ایل بی اے موڈ کے اندر ہوں تو اس کی کوئی معنی نہیں ہوتے سسٹم کے لیے یہ صرف چونکہ ایک انٹری ڈیفائنڈ ہوئی ہوئی ہے اس لیے وہ دے دی جاتی ہے اس کے آگے بائٹ نمبر فور جو ہے یہ پارٹیشن ٹائپ ہوتا ہے یہ جیسے آپ بناتے ہیں نا فیٹ تھرٹی ٹو پارٹیشن ہے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے N T F S partition ہے ٹھیک ہے نا یونکس پارٹیشن ہے یہ بائٹ نمبر فور بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ پارٹیشن ٹائپ کون سی ہے اس میں اگر اگر ہمارے پاس زیرو زیرو ہو تو یہ انیوزڈ انٹری ہے اگر زیرو ون ہو تو یہ فیٹ ٹویلو کی پارٹیشن ہے اگر زیرو فائیو ہو تو یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس طریقے سے ایک لسٹ ہے جو کئی کئی ساری پارٹیشن ٹائپس ہیں وہ ریفرنس میں شاید آپ کو وہ لسٹ مل جائے گی اس میں آپ دیکھ لیجئے گا مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتا دی کچھ اس کے بعد بائٹ پانچ سے لے کر کے اور بائٹ سات تک اینڈنگ سلینڈر ہیڈ اور سیکٹر اسی فارمیٹ میں جس طرح کی اسٹارٹنگ تھے اسی فارمیٹ میں پڑے ہوتے ہیں اس کے بعد بائٹ آٹھ سے لے کر کے یعنی چار بائٹس جو ہیں یعنی بتیس بٹ کے اندر اسٹارٹنگ لاجیکل بلاک ایڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسٹارٹنگ لاجیکل بلاک ایڈریس سے مراد یہ ہے کہ کس سیکٹر سے کس ریلیٹو سیکٹر سے اسٹارٹنگ سیکٹر کے حساب سے کتنی دور یہ پارٹیشن پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بائٹ سی سے لے کر کے بائٹ ایف تک ٹھیک ہے ان چار بائٹس میں سائز آف پارٹیشن ہوتا ہے کہ کتنی ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز ہیں اس پارٹیشن کے اندر اس کی یہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہوتی ہے یہ ذرا تھوڑی سی ذرا مختلف ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ یہ بالکل ویسے ہی اس کا بھی ویژن مجھے بالکل ویسے ہی ملتا ہے جیسے اوریجنل پارٹیشن کا یہ اصل میں اس پارٹیشن ہی کو ایکسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے تو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے ساتھ نا مجھے میں کئی پارٹیشن ٹیبلز اس کے اندر بنا سکتا ہوں وہ ریکرسو ہوتا ہے جیسے کہ اگر میں اپنے پہلے اس سے یعنی آؤں اپنی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن میں تو جس چیز پہ میں لینڈ کروں گا اس کا فارمیٹ بالکل پارٹیشن ٹیبل جیسا ہی ہوگا اس کی میں اسی طریقے سے یعنی سلینڈر ہیڈ اور سیکٹرز ہوں گے اس میں وہ پہلی ڈرائیو کو بتائے گا اور اس سے اگلی ڈرائیو کو وہ اس کے اندر مارک کرے گا as an extended partition of that partition ٹھیک ہے نا تو وہ چین بن جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پارٹیشن چین ہے کہ پہلی پارٹیشن سے ایکسٹینڈیڈ میں آئے ایکسٹینڈیڈ میں جو ایکسٹینڈیڈ ہے وہ اس کے اندر گئے اس کے اندر جو ایکسٹینڈیڈ ہے وہ اس سے آگے تو یہ ایک ریکرشن جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے اور تھوڑا سا اسمبلی لینگویج میں ریکرشن بتانے کے لیے اسی مثال کو ہم نے چوز کیا ہے ذرا مشکل اس کی زیادہ ڈیٹیل میں میں یہاں پہ لیکچر میں وقت ضائع نہیں کر سکتا اس کے اندر کافی کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو لیکچر نوٹس کے اندر مل جائے گی پروگرام کی بھی بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے اس میں میں ڈسکس نہیں کروں گا سوائے اس پارٹ کے کہ جو ذرا ریلیونٹ اور ذرا اہم ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو یہ پروگرام دکھاتا ہوں جس پروگرام کے ذریعے ہم نے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو اور یعنی بیسک پارٹیشن کو ریڈ کیا پھر بیسک پارٹیشن سے آگے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو اور پھر ایکسٹینڈیڈ سے آگے اس کی ایکسٹینڈیڈ کو یہ جو ریکرشن ہے اس کی وہ ہم نے ذرا تھوڑی سی اس میں کر کے آپ کو دکھائی ہے تو دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی زیادہ ڈسکس میں نہیں کر سکتا پروگرام کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ خود دیکھیں ذرا بس اس کے اہم پارٹس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں باقی آگے آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں اس پروگرام کے اندر جو بیسکلی ڈسک ریڈ کرنے کے لیے جو سروس استعمال کی گئی ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ تو آپ کلاس نوٹس کے اندر دیکھیے گا جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہماری ایک سب روٹین ہے ریڈ پارٹیشن ٹھیک ہے وہ سروس اسی طریقے سے کال کرتی ہے مگر یہ ریکرسو سب روٹین ہے اور یہ پارٹیشن ٹیبل یعنی پارٹیشن ٹیبل کا جو سیکٹر ریڈ کرنا ہے اس کا سیکٹر بفر یہ اپنی سٹیک پر بناتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب S P comma five hundred and twelve ٹھیک ہے یہ سٹیک پر پانچ سو بارہ بائٹ کا ایک بفر کریٹ کر دیتا ہے اور پروگرام جو ہے یہ ریڈ پارٹیشن سب روٹین جو ہے یہ بفر ایڈریس پاس کرتی ہے ہماری بایوس کی سروس کو اس جگہ کے اوپر وہ سیکٹر ریڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم سیکٹرز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹائپس کیا ہیں اگر وہ ٹائپ جو نارمل ٹائپ ہے ٹھیک ہے جیسے فیٹ تھرٹی ٹو ہے یا این ٹی ایف ایس ہے ہم اسے پرنٹ کر دیتے ہیں اگر وہ ایکسٹینڈیڈ ٹائپ ہے ٹھیک ہے تو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹینڈیڈ پھر آگے اسی طرح ریڈ ہوگی جس طرح کی نارمل پارٹیشن ریڈ ہوتی ہے تو ایکسٹینڈیڈ کا ایڈریس اسے پھر ہم آگے پاس آن کر دیتے ہیں یعنی یہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا جو فزیکل بلاک ایڈریس ہے ٹھیک ہے یا لاجیکل بلاک ایڈریس کہیے اسے اس وقت ٹھیک ہے وہ اسٹیک پر ڈال کر کے ہم ریڈ پارٹیشن ہی کال کر دیتے ہیں کیونکہ آگے ہمیں اس کو بھی بالکل پارٹیشن کے طور پر ہی ہینڈل کرنا ہے تو اس ریکرشن کے اندر ہم چلتے چلے جاتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہمیں ان یوزڈ پارٹیشن نہیں ملتی اگر ہمیں ان یوزڈ پارٹیشن مل جائے تو پھر ہم ریکرشن کو جس طرح ریکوائل کرتے ہیں ٹھیک ہے جو نارمل اسٹینڈرڈ وے ہوتا ہے ریکرشن کا اس طریقے سے ہم اسے چلا رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیے جب یہ پروگرام آپ کے پاس ہو تو اس پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے تو ریکرشن کی سمپلسٹی جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر نظر آ جائے گی تو بیسیکلی اس کو دو پیرامیٹرز پاس کیے گئے اور اس نے اپنا سیکٹر ریڈ کرنے کے لیے بفر جو ہے وہ اپنا اسٹیک پر بنایا اسٹیک پر بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیک پر نہ بنائے تو یہ بفر ہر دفعہ جب ہم اسے کال کریں گے تو اوور رائٹ ہو جائے گا اور میرا پرانا ڈیٹا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو ریکرشن جو ہے وہ چلے گی نہیں وہ اپنے پیرامیٹرز کو خراب کرتی جائے گی اب یہ پروگرام جو ہے ہم چلاتے ہیں اور چلا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہماری اس وقت ہمارے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہے اس کے بارے میں کیا ہمیں بتاتا ہے یہ ہم نے اسے چلایا تو اس نے یہ ریزلٹ ہمیں اس کا دکھا دیا کہ اس کی پہلی پارٹیشن جو ہے وہ N T F S partition ہے دوسری جو ہے اس کے اندر وہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے اسے بتایا اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر دو ڈرائیوز ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو انڈینٹڈ نظر آ رہی ہیں کہ پہلی ڈرائیو جو ہے وہ فیٹ تھرٹی ٹو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اس کی ڈی بنے گی اس حساب سے ڈی بنتی ہے وہ فیٹ تھرٹی ٹو ٹائپ کی پارٹیشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھر آگے ریکرسو پارٹیشن ہے ٹھیک ہے نا جو مزید اس سے آگے انڈینٹ ہو کر کے دکھائی جا رہی ہے وہ بھی فیٹ تھرٹی ٹو کی ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ ٹائپس تو آپ کو ادھر لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں اس کے بعد جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے اس کا کہ وہ ایبسولوٹ کس ایبسولوٹ سیکٹر سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کا بھی آپ کو ساتھ ڈیٹا دکھایا جا رہا ہے جو پہلی ہماری N T F S partition ہے ٹھیک ہے وہ absolute sector sixty three three F یہ نمبر جو ہے اس کو اگر آپ ڈیسیمل میں کنورٹ کریں گے تو وہ سکسٹی تھری نمبر بنے گا ٹھیک ہے وہاں پر سے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے اور یہ جاتی ہے اس کا یعنی ٹوٹل نمبر آف سیکٹر جو اس کے اندر ہیں سائز جو اس کا ہے وہ آگے آپ ہیکسا ڈیسیمل میں دیکھ رہے ہیں zero one one nine two A seven C ٹھیک ہے نا یہ نمبر ہے اب اس کو اس وقت میں ڈیسیمل میں کنورٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد اگلی جو پارٹیشن ہے یہ بالکل اسی طریقے سے یعنی وہی فارمیٹ جو ہے اس کا آگے ہے فیٹ تھرٹی ٹو کی جو آپ یہ پارٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈرائیو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا لوکیشن ہارڈ ڈسک کے اوپر absolute sector one one nine two A یہاں سے یہ ڈرائیو شروع ہو رہی ہے اور ٹوٹل نمبر آف سیکٹر جو اس کے اندر ہیں وہ ہیں eight one six D D one ٹھیک ہے اس سے اگلی جو ہے وہ one nine A nine nine zero A سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف سیکٹر وہ ہیں eight one E B five three ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے یہ ایک بہت سمپل سا ڈسپلے ہے آپ کے پارٹیشن ٹیبل کا ٹھیک ہے اگر آپ اس میں یعنی یہ تو اس نے آپ کو دکھا دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ اس کی رائٹ سروس جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے خود بھی کچھ چینجز جو ہیں وہ اس کے اندر کر سکتے ہیں یہ جو چیز ابھی آپ نے دیکھی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کو کہ مجھے تھوڑا زیادہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہیے وہ ہے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا ٹھیک ہے نا یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسک کے اوپر ایک ہی پارٹیشن ٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پارٹیشن ٹیبل اس کے ایبسولوٹ سیکٹر زیرو کے اوپر ہوتا ہے وہاں سے ہمیں سارا پتا لگ جاتا ہے کہ ڈسک جو ہے وہ کس طرح حصوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے لیکن چونکہ اس کو آگے ہمیں یعنی جس جب ہم ایک دوسری پارٹیشن ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بنا رہے ہیں اب اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے ساتھ بھی ہمیں وہی پرابلم فیس کرنا پڑے گا وہی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ ہمیں اپنی بیسک پارٹیشن کے ساتھ فیس کرنا پڑا تھا سائز کا ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر میں اس میرے پاس ایک بڑی ہارڈ ڈسک ہے تو اس میں ان لاجیکل لمیٹیشنس کے ساتھ جب میں پارٹیشن بناتا ہوں تو اگر میرے پاس دو کی گنجائش ہے کہ ایک میں فیٹ 32 بنا لوں اور ایک ایکسٹینڈیڈ بنا لوں تو اگر فیٹ 32 چالیس جی بی کی ہارڈ ڈسک ہے تو اگر بہت زیادہ میں اس کو تقسیم بھی کروں تو بیس بیس جی بی کی دو مجھے بنانی پڑے گی لیکن اگر میں اس طرح نہیں کرنا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے مزید بھی آگے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں تو پھر مجھے کوئی ایڈیڈ اس کے اندر فیسلٹی جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی وہ ایڈیڈ فیسلٹی جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے طور پر ڈالی گئی ہے اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن جو ہے یہ اس پورے پارٹیشن کے کانسپٹ کو تقریباً انفائنائٹلی انکریز کر دیتی کہ آپ ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن میں گئے وہ خود اپنی جگہ ایک پارٹیشن ٹیبل ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کے اندر جو اگر کوئی اور آپ نے آگے ڈرائیو ڈیفائن کی ہوئی ہے تو وہ اس کے اندر ایک ایکسٹینڈیڈ کے طور پہ آ جائے گی ٹھیک ہے نا اور یہ چین بنا کر کے آگے چلی جائے گی اگر اس سے آگے پھر کوئی آپ نے جو ڈرائیو ہے وہ ڈیفائن کی ہوئی ہے تو وہ ڈرائیو اگلی جو پارٹیشن انٹری ہے یعنی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کے اندر اس کی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے طور پر آ جائے گی تو یہ چین جو ہے وہ چلتی جائے گی چلتی جائے گی حتیٰ کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں کہ ایک میجر پارٹیشن ہو اور اس میں ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن نہ ہو اگلی پارٹیشن جو ہے ہمارے پاس وہ ان یوزڈ پارٹیشن ہو تو یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں ہم یہ کہیں گے کہ ایکسٹینڈیڈ کی چین جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ کہ زنجیر کی طرح ہے اس کا سرا سب سے پہلے ہمارے ماسٹر بوٹ ٹریکٹ کے اندر جو یعنی جو ہمارا پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور آخر جو ہے اس کی وہ اس پارٹیشن پر ہوتی ہے جس پارٹیشن کے اندر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن جو ہے وہ ڈیفائن نہ کی گئی ہو تو اس طریقے سے یہ زنجیر کی طرح ایک سے ایک ایک سے ایک یہ ہے یہ چیز چلتی جاتی ہے زیادہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے یہ آپ کو آ, میرا خیال ہے کہ جو ڈاکومنٹ ہم نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے وہ اس کو اگر آپ نے غور سے پڑھ لیا تو آپ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے ابھی تک جو ہم نے اس لیکچر میں آپ سے ڈسکشن کی ہے یہ فزیکل ایکسس سے متعلق ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہم لاجیکل ایکسس کے بارے میں کریں گے اب ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے اب اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم